السلام علیکم فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا پچیسواں لیکچر پچھلی مرتبہ ہم بیڈ ڈیٹس کی بات کر رہے تھے پروویژنس کی بات کر رہے تھے provision for doubtful debts bad debts آج ہم اسی سبجیکٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں اب تک جتنے لیکچرز ہوئے ہیں اس سے ایک چیز تو آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں ان کے دو آبجیکٹوس ہیں دو مقاصد ہیں ایک کہ انکم اور ایکسپنس جس پیریڈ کا ہے اس پیریڈ میں ریکارڈ ہونا چاہیے اور ایکسپنس جس پیریڈ کا ہے وہ اس پیریڈ کی انکم کے اگینسٹ سیٹ آف یا چارج ہونا چاہیے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو بیلنس شیٹ بنتی ہے وہ بیلنس شیٹ کاروبار کی جو مالی حالت ہے as on the date of the balance sheet اس کی ایگزیکٹ اس کی صحیح ریفلیکشن ہونی چاہیے لہذا ڈیٹرز اور بیڈ ڈیٹس اور پروویژن فار بیڈ ڈیٹس کے حوالے سے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ حصہ ڈیٹس کا ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے یا آئندہ وقت میں آئندہ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں بیڈ اس کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ہم پروویژن اس سال میں کر لیں کیونکہ وہ ڈیٹس تو اس سال میں کریٹ ہوئے تھے بنے تھے وجود میں آئے تھے اسی حساب یہی یہ جو ہم پروویژن کریٹ کریں گے یہ اس پہلے اصول کے حساب سے کہ جی charging all the expenses of the period against the income for the period so یہ بھی چونکہ ایک پروویژن جو ہے یہ بھی ایک طریقے سے ایکسپینس ہے یا ایک ایسٹیڈ ایکسپینس ہے but in respect of debt that has been created in that period اور ان اینی پرائر پیریڈ تو اس کے لیے آپ یہ پروویژن کر رہے ہیں لہذا بیلنس شیٹ ڈیٹ کو آپ کو یہ تجزیہ کرنا پڑتا ہے اپنے ڈیٹرز کا کہ ان میں سے کتنے ڈیٹرز جو ہیں وہ گڈ ہیں کتنے ڈاؤٹ فل ہیں اور کتنے بیڈ ہو گئے ہیں اگر بیڈ ہو گئے ہیں تو ان کو آپ کو چارج آف کرنا پڑے گا اور اگر بیڈ نہیں ہے ابھی بھی کچھ شک اور شبہ کا شکار ہے تو وہ ڈاؤٹ فل ہی ہے لیکن اس کے اگینسٹ آپ کو یہ پروویژن جو ہے یہ کرنا لازم ہو جاتا ہے تو یہ تو بات ایک ایز اے بیک گراؤنڈ اس کی ہم نے آپ کو بتائی پھر ہم نے آپ کو کہا کہ جی اس کی اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہوگی اکاؤنٹنگ انٹری جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں پروویژن فار بیڈ ڈیٹس کا اپنے لیجر کے اندر اس اکاؤنٹ کو آپ bad and doubtful debts کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کرتے ہیں اس اماؤنٹ سے جس اماؤنٹ کی پروویژن کر رہے ہوں آپ پروویژن کہاں جائے گی provision profit and loss account میں جائے گی وہاں پہ اس کو چارج آف کیا جائے گا تو ڈیبٹ جو ہے وہ پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوگا اور کریڈٹ جو ہوگا وہ provision for bad debts account ہوگا اور یہ provision for bad debts account جو ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے اور یہ ہر سال جو بیلنس رہ جائے گا اس کے اندر یہ جتنا بھی بیلنس ہوگا وہ آگے کیری فارورڈ ہوتا جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا بیلنس شیٹ کے اندر یہ ڈیٹرز میں سے مائنس کیا جاتا ہے سبٹریکٹ کیا جاتا ہے آپ کو ہم پی این ایل کا ایک بھی ایک ایکسٹریکٹ دکھا دیتے کہ جی گروس پروفٹ آپ نے ورک آؤٹ کر لیا کہ کیا گروس پروفٹ ہے اب آپ مختلف قسم کے ایکسپنسز آتے ہیں وہیں پہ ایک ایکسپینس جو ہوگا وہ پروویژن فار بیڈ ڈیٹس ہوگا یا اگر کوئی بیڈ ڈیٹ رائٹ آف کر رہے ہیں جس کے خلاف پروویژن آپ نے جس کے لیے آپ نے پروویژن نہیں کیا ہوا تو وہ بھی بیڈ ڈیٹ جو ہے وہ ایز این ایکسپینس شو کیا جائے گا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر گروس پروفٹ کے بعد اور جہاں تک بیلنس شیٹ کا تعلق ہے تو یہ پروویژن جو آپ نے بنائی یا کریٹ کی پروفٹ اینڈ لاس کو چارج کر کے یہ پروویژن جو ہے یہ شو ہوگی ڈیٹرز میں سے مائنس کر کے اس کو آپ بیلنس شیٹ پہ شو کریں گے اب اس میں ایک چیز کا احتیاط ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس میں تو آپ وہ سال کے لیے جو پروویژن ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو اس سال میں آپ نے پروویژن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو بیلنس شیٹ میں جو اماؤنٹ شو ہوگا پروویژن کا وہ صرف اس سال والا نہیں ہوگا بلکہ ایکٹڈ پروویژن ہوگی یعنی اگر پچھلے سال بھی کوئی بیلنس تھا اس میں جو کمی بیشی ہوئی اور اس سال جو مزید پروویژن کی گئی وہ اس میں شامل کر کے ٹوٹل جو کلوزنگ بیلنس ہوگا اس اکاؤنٹ کا provision for bad and doubtful debts account کا وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ڈیٹرز سے مائنس ہوگا ڈیٹر سے سبٹریکٹ تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا اب ایک بیڈ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس وقت اگر تو اس کے خلاف اگر تو ہمارے پاس پروویژن ہے ایک جنرل اگر پروویژن ہے تو چاہے جنرل کا مطلب یہ ہے کہ جی کسی خاص ڈیٹ کے اگینسٹ نہیں ہے وہ عام طور پہ آپ نے ڈیٹرز کے اگینسٹ کر دی ہے تو وہ جو ہے بیڈ ڈیٹ جو ہے وہ اس پروویژن کے اگینسٹ آپ سیٹ آف کر سکتے ہیں ایک تو یہ چیز ہو گئی سیٹ آف کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کریڈٹ کریں گے ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو کیونکہ ڈیٹرز تو کم ہو گئے کیونکہ وہ اب تو وصولی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا لہٰذا ڈیٹر آپ کے کم ہو گئے جو وصولیاں کرنی تھی وہ کم ہو گئی اور یہ ڈیٹ جو ہے یہ رائٹ آف ہونے کا ہے رائٹ آف کس کے اگینسٹ ہوگا آپ پروویژن کے اگینسٹ کر سکتے ہیں bad and doubtful debt کے تو ڈیبٹ ہو جائے گا provision for bad and doubtful account اور کریڈٹ ہو جائے گا ڈیٹرس اکاؤنٹ پروویژن چونکہ جنرل تھی اس لیے اس کے اگینسٹ آپ نے اس کو آف سیٹ کر دیا پروفٹ اینڈ لاس میں یہ بیڈ ڈیٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ اب نہیں چارج ہوگا اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے جو ٹوٹل ڈیٹرز ہیں وہ آپ فرض کیجئے کہ جی اگر ایک سال میں لاکھ روپے تھے دوسرے سال پچاس ہزار ہو جاتے ہیں اور ہمارا رول یہ ہے کہ جی ہم جو بھی ڈیٹر ہوتا ہے ٹوٹل ڈیٹرز ہوتے ہیں بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ ان کا ایک خاص فیصد جو ہے اس کے اگینسٹ پروویژن کر دیتے ہیں اب اگر وہ پچاس ہزار ہو گئے آپ کے پاس اگر provision for bad and doubtful debt زیادہ ہے کس سے پچاس ہزار کے پانچ فیصد سے تو آپ کے پاس اضافی پروویژن موجود ہے جو اضافی پروویژن آپ پروفٹ اینڈ لاس میں دوبارہ بھیج سکتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ اصول کے حساب سے کہ جی پانچ پرسینٹ یا ایک اتنے percent of the debts outstanding on balance sheet date آپ نے پروویژن کرنا ہے اس کے زیادہ ہے لہذا آپ اس پروویژن کو پروفٹ اینڈ لاس میں دوبارہ بھیج دیتے ہیں اس کی انٹری کیا ہوگی اس کی انٹری یہ ہوگی کہ آپ پروویژن فار بیڈ ڈیٹس جو ہے رائٹ بیک جو ہے وہ آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور جو provision for bad and doubtful debts cumulated account ہے اس کو ڈیبٹ کرتے تو اس طریقے سے آپ کی provision for bad and doubtful debts کا اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا انکریز کرنی ہے آپ نے آپ نے بڑھانی ہے اگر لاکھ سے فرض کیجئے آپ کے ڈیٹرز جو ہیں وہ دو لاکھ ہو جاتے ہیں آپ کے پاس پروویژن جو موجود تھی وہ لاکھ کے حساب سے تھی اب دو لاکھ ہو جاتے ہیں آپ کے ڈیٹرز تو اب پانچ فیصد دو لاکھ کا جو ہے وہ زیادہ ہے اس لیے آپ نے پروویژن انکریز کرنی ہے اس دفعہ ایکسپینس ریکارڈ ہوگا profit and loss account debit ہوگا ایکسپینس ہوا آپ کا آپ نے bad and doubtful debts کے اگینسٹ پروویژن کی ہے اور کریڈٹ کیا ہوگا provision for bad and doubtful debts account جو جنرل لیجر میں آپ نے کھولا آئیے اب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ پہلے تو ایک سمپل ایگزامپل لیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ اے لمیٹڈ ہے اور اس کا جو سال جو ہے وہ تیس جون کو ختم ہوتا ہے اس سال میں جو بیڈ ڈیٹس ہوئے اس کے نومبر کے مہینے میں ہوئے کچھ جنوری کے مہینے میں ہوئے اپریل کے مہینے میں ہوئے اور سال کے آخر میں جو آپ کے پاس ڈیٹرس تھے وہ ہے ٹوٹل اڑسٹھ ہزار جن میں سے کہ بائیس سو جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بیڈ ہو گئے اب ہمیں جو ہے وہ مختلف اکاؤنٹس دکھانے ہیں اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کیسے اور بیلنس شیٹ میں کیسے اس کو پریزنٹ کرنا ہے یہ دکھانا تو آئیے دیکھیے سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جی ہمارے پاس اوپننگ بیلنس تو بیڈ ڈیٹس کے اکاؤنٹ میں ہے ہی کوئی نہیں نہ پروویژن فار بیڈ ڈیٹس میں ہے نہ بیڈ ڈیٹس میں ہے تو بیڈ ڈیٹس میں تو ویسے بھی پروویژن نہیں ویسے بھی اوپننگ بیلنس نہیں کیونکہ بیڈ ڈیٹس تو سال میں ہوئے اب چونکہ اوپننگ پروویژن نہیں تھا اس لیے اس دفعے تو یہ بیڈ ڈیٹس سال کے دوران ہو گئے لہذا آپ نے بیڈ ڈیٹس کا ایک اکاؤنٹ کھولا اس کو ڈیبٹ کر دیا وہاں سے یہ اور کریڈٹ کر دیا ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو گیارہ سو سے چھ سو چالیس سے ایک سو بیس روپے سے جو تین بیڈ ڈیٹس ہوئے ڈیبٹ کرا آپ نے بیڈ ڈیٹس اکاؤنٹ کو یہ بیڈ ڈیٹس کا اکاؤنٹ ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جی کیسے انٹری ہو رہی ہے بیڈ ڈیٹس اکاؤنٹ آپ کھولے لیجر کے اندر اس میں یہ ڈیبٹ کر دیں اماؤنٹ اور کریڈٹ کہاں کریں گے کریڈٹ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں کریں گے تو ڈیٹرز آپ کے کم ہو گئے اب یہ بیڈ ڈیٹ اکاؤنٹ کو بند کرنا ہے کلوز آف کرنا ہے ہم نے اس کو کلوز کیسے کریں گے اس کو کلوز کریں گے کہ جی جو ٹوٹل آ رہا ہے آپ کے پاس بیڈ ڈیٹس کا اس کو ٹرانسفر کر دیں گے کریڈٹ کریں گے بیڈ ڈیٹس کے اکاؤنٹ کو اور ڈیبٹ کر دیں گے آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو جس وقت آپ کا سال کے آخر میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنے گا یا اگر ہر مہینے آپ بناتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تو ہر مہینے کی انٹری جو ہے نومبر کی انٹری جو ہے وہ اس مہینے کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں چارج ہو سکتی ہے جنوری کی جو ہے وہ جنوری کے مہینے میں ہو سکتی ہے اپریل کی اپریل میں ہو سکتی ہے بارہ مہینے کا جو پروفٹ اینڈ لاس بنے گا اس میں آٹومیٹکلی یہ تینوں بیڈ ڈیٹس جو ہیں وہ ایکسپنس کے طور پہ شامل ہو کے سامنے آ جائیں گی تو ایک تو یہ ہو گئی ہو گیا سلسلہ اب ہم سے یہ بھی کہا گیا یہ تو کہ جی سال کے آخر میں ہمارے پاس جو ڈیٹس ہیں ان میں سے بائیس سو روپے کی ڈیٹس جو ہیں وہ مزید بیڈ ہے یہ جو ہم نے نومبر جنوری اور اپریل کی ڈیٹس رائٹ آف کر دی چارج کر دی ایکسپنس کے کلئی طور پہ ختم ان کا وجود ختم ہو گیا لیکن بائیس سو کی ہم پروویژن کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ تقریباً بائیس سو کے قریب اڑسٹھ ہزار میں سے مزید خراب ہو سکتی ہیں یا مزید ان کے آنے کی توقع نہیں ہے تو اس کے لیے ہم پروویژن کر لیتے ہیں اب پروویژن کرنے کے لیے ہمیں پھر ایک اکاؤنٹ کھولتے کھول رہے ہیں اور یہ صرف اکاؤنٹ پھر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کھول بھی سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو لیکن عام طور پہ نہیں کھولا جاتا کہ پروویژن یا bad and doubtful debts account provision for the year اس اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کریں گے اور کریڈٹ کر دیں گے ایک اور اکاؤنٹ جو بیلنس شیٹ کے حوالے سے کھولا جائے گا وہ bad and doubtful debts provision account ہوگا تو اس کو کریڈٹ کر دیں گے آپ جو آپ نے پہلے اکاؤنٹ کھولا جس میں آپ نے بائیس سو روپیہ شو کیا ڈیبٹ کیا جس کو اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اینڈ لاس جب بنے گا اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اس اکاؤنٹ میں زیرو ہو جائے گا بیلنس شیٹ والا جو اکاؤنٹ تھا اس میں بائیس سو روپئے بائیس ویسے ہی رہے گا عام طور پہ چونکہ یہ پروویژن جو ہے یا یہ کام جو ہے یہ سال کے آخر میں کیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ جو دوسرا اکاؤنٹ ہم نے آپ کو شو کیا جس میں ڈیبٹ کیا تھا ہم نے اماؤنٹ یہ نہیں کھولا جاتا اور ڈائریکٹلی پروفٹ اینڈ لاس کے اندر آئٹم شو کیا جاتا ہے کہ پروویژن انکریز ان پروویژن یا provision for bad and doubtful debts بائیس سو روپیہ تو یہ تو ہو گئی اکاؤنٹنگ انٹری کی بات اب اس سے آگے چلیے اس سے آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پریزنٹیشن کیا ہے تو پریزنٹیشن یہ ہے کہ جی گروس پروفٹ کے بعد آپ نمبر ایک جو بیڈ ڈیٹس ہوئے سال کے ان کا رائٹ آف ہے وہ اس میں سے منہا کریں گے مائنس کریں گے اور جو provision for bad debts create کر رہے ہیں آپ وہ بھی اس میں سے مائنس کریں گے تو اٹھارہ سو ساٹھ روپئے ایک بیڈ ڈیٹس کم ہوئے اور دوسرے جو ہے وہ بائیس سو روپئے کی پروویژن کریٹ ہوئی یہ تو ہو گئی پروفٹ اینڈ لاس کی بات اب بیلنس شیٹ پہ آئیے جب بیلنس شیٹ پہ ہم آتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف بائیس سو روپیہ اڑسٹھ ہزار میں سے مائنس کر رہے ہیں کیوں اٹھارہ سو ساٹھ کیوں نہیں کر رہے بھائی اٹھارہ سو ساٹھ کے اگینسٹ تو پروویژن ہی کوئی نہیں تھا اس کو تو ہم نے ایز این ایکسپینس سال کا رائٹ آف کر دیا لیکن جو فیوچر میں ہونے ہیں بیڈ ڈیٹس ان کے لیے ہم نے جو پروویژن جو علیحدہ کیا پیسہ ابھی ہمیں پتا نہیں کہ وہ بیڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ صرف اماؤنٹ جو ہے وہ صرف سال کے آخر میں جو ڈیٹرز رہ گئے ہیں ان میں سے مائنس ہوگا کیونکہ یہ بائیس سو روپیہ جو ہے یہ اس اڑسٹھ ہزار میں شامل ہے یا اسی کا حصہ ہے لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اڑسٹھ ہزار میں سے بائیس سو تو ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں شک اور شبہ ہے اور باقی پینسٹھ ہزار آٹھ سو جو ہے وہ ہمیں کبھی امید ہے کہ جی وہ ہمیں وصول ہو جائے گا پورے پورے کا پورا تو یہ ہے چیز اٹھارہ سو ساٹھ روپے ہم دوبارہ بیلنس شیٹ میں ہر شو نہیں کریں گے کیونکہ وہ جب بیڈ ہوئے تو ہم نے ڈیٹرز کو کریڈٹ کر دیا اڑسٹھ ہزار میں شامل نہیں ہے اب وہ نکال دیے گئے تھے اور نکالے کیسے گئے تھے ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا تھا اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا بیڈ ڈیٹس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا تھا تو وہ تو نکال دیے گئے اب رہ گئے باقی ڈیٹس ان باقی میں سے ہمارا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جی بائیس سو روپئے کے ڈیٹس جو ہے وہ آئندہ سالوں میں جا کے خراب ہو جائیں یا نہ وصول ہو لہذا اس کے اس ایونچویلٹی کے خلاف اس اس نتیجے جو نتیجہ ہمارا خیال ہے کہ شاید ہو اس کے لیے ہم یہ بائیس سو روپیہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو صرف بائیس سو روپیہ بیلنس شیٹ میں آئے گا اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل جو ہے اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک بزنس جو ہے اے بزنس جو ہے وہ اس کا اصول یہ ہے کہ وہ بیڈ ڈیٹس کی پروویژن کریٹ کرتی ہے پانچ فیصد کی بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ جو ڈیٹرز اس کے ہوتے ہیں اس پہ اب یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی پہلی جنوری کو پروویژن تھی ہمارے پاس چھ ہزار روپے کی سال کے دوران ہمیں یہ بتایا گیا کہ تقریباً چون سو کی ڈیٹس جو ہیں وہ خراب ہوئی بیڈ ہو گئی رائٹ آف کرنی پڑی ہم کو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اکتیس دسمبر کو سال کے آخر میں یعنی ہمارے جو ڈیٹرز تھے ٹوٹل وہ باسٹھ ہزار تھے اب اس کے لیے مختلف اکاؤنٹ دکھانے ہیں اور پروویژن کریٹ کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی پانچ پرسینٹ جو کلوزنگ ڈیٹرز ہوتے ہیں کلوزنگ ڈیٹرز کیا ہے وہ باسٹھ ہزار روپئے کے باسٹھ ہزار روپئے کے کا پانچ فیصد ہے اکتیس سو روپیہ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا provision for bad and doubtful debts کا اکاؤنٹ ہے اس میں کلوزنگ بیلنس ہمارے پاس اکتیس سو اور بیچ میں ہم نے چون سو روپے کے بیڈ ڈیٹس جو ہیں وہ بھی رائٹ آف کیے یعنی ان کو ایکسپنس کے طور پہ شو کیا تو اب آئیے دیکھیں کہ جی انٹریز کیسے ریکارڈ ہوں گی پہلے تو جو provision for bad debts account balance sheet کے حوالے سے جو ہے اس کا اس کو دیکھتے ہیں اوپننگ بیلنس اس اکاؤنٹ میں ہم نے آپ سے کہا کہ چھ ہزار چھ سو روپے تھا سال کے دوران آپ نے بیڈ ڈیٹس جو ہے رائٹ آف کیے چون سو کے تو آپ کریڈیٹرز ڈیٹرز eh, کو کریڈٹ کریں گے اور اس اکاؤنٹ کو چون سو روپئے سے ڈیبٹ کر دیں گے بقیہ بیلنس رہ گیا آپ کے پاس اس اکاؤنٹ میں بارہ سو روپئے سال کے آخر میں آپ کو bad debt provision for bad debts جو ہیں وہ چاہیے وہ کتنے چاہیے وہ five percent of the closing debtors جو ہیں وہ چاہیے کلوزنگ ڈیٹرز کیا تھے باسٹھ ہزار روپے کے تھے پانچ فیصد اس کا اکتیس سو روپیہ اب اکتیس سو روپیہ اس اکاؤنٹ میں آنے کے لیے ہمیں کتنی مزید پروویژن کریٹ کرنی وہ ہم انٹری کر رہے ہیں کہ جی کریڈٹ کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ کو انیس سو بارہ سو روپئے آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے اس اکاؤنٹ میں انیس سو روپیہ مزید اس اکاؤنٹ میں ہمارے پاس ہوگا تو بیلنس اکتیس سو ہوگا اس اکاؤنٹ کا سو سو انیس کریڈٹ کریں گے ہم provision for bad and doubtful account کو اور ڈیبٹ کریں گے پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو انیس سو روپئے تو یو جو انکریز ان پروویژن ہے وہ انیس سو روپیہ ہوگی سال کے دوران بارہ سو پچھلے سال کی اویلیبل ہے total provision required at the balance sheet date اکتیس سو روپیہ تھی یوں ہمارے پاس اکتیس سو روپے کی پروویژن ٹوٹل میں موجود ہے اور چون سو کی بیڈ ڈیٹس بھی رائٹ آف ہو گئی بیڈ ڈیٹس جو رائٹ آف ہوئی وہ پروویژن کے اگینسٹ ہوئی چھیاسٹھ سو روپیہ ہم نے پہلے پرووائڈ کر لیا تھا کہ جی چھیاسٹھ سو تک ڈیٹس جو ہیں وہ بیڈ ہو سکتی اب بیلنس شیٹ کی پرزنٹیشن دیکھیں بیلنس شیٹ میں کرنٹ ایسٹس کے ہیڈ میں ڈیٹرز آتے ہیں ڈیٹرز ہیں ہمارے باسٹھ ہزار پروویژن فار بیڈ ڈیٹس اس میں سے مائنس کرتے ہیں پروویژن وہ ہے اکتیس سو روپیہ نیٹ گڈ ڈیٹس جو ہیں یا ڈیٹس کنسیڈرڈ گڈ جو ہیں وہ اٹھاون ہزار نو سو روپیہ ہے سو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہم نے اب آپ کو بیڈ ڈیٹس کے حوالے سے آپ سے کی چیز یہ ہے کہ جی ہر کاروبار اور اس کا سائز اس کے ڈیٹرز کا سائز اس کے کریڈیٹرز کا سائز یہ ایکچولی بہت سارے ڈسیشنز جو ہیں انہی کے بارے میں وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ ڈسیشن کیا ہوتے ہیں ہم نے تو آج تک آپ سے بڑی سمپل سی بات کی تھی کہ جی آپ کے پاس جنرل لیجر ہے اور آپ اس میں ڈیٹر ہر ڈیٹر کا ایک اکاؤنٹ کھولتے جائیں اور ہر کریڈیٹر کا ایک اکاؤنٹ کھولتے جائیں لیکن اگر کاروبار آپ کا جو ہے وہ اتنا بڑا ہے ماشاء اللہ کہ آپ کے پاس ایک سو ڈیٹر ہے آپ کے پاس دو سو کریڈیٹرز ہیں دو سو ڈیٹرس ہیں آپ کتنے اکاؤنٹ کھولیں گے اور آپ کا جنرل لیجر کا حجم جو ہے وہ کیا ہوگا تو اس کے لیے کچھ تدبیر کرنی پڑے گی کیونکہ ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ہم نے دیکھا اب یہ تو ہم سارے یہ ڈیٹرز بیٹھ کے جو ہے ان کا ہر ایک کا حساب کتاب وہاں لکھنا شروع کر ایک ایک ہر کا جو ہے وہ نام لکھے اور اس کا جو ہے وہ بیلنس لکھے اکاؤنٹ کا کریڈیٹر کا بھی ایسے کرتے رہے ٹرائل بیلنس ہمارا بجائے ایک ڈیڑھ دو صفحے کے ہونے کے پندرہ سفے کا ہوگا بیس سفے کا ہوگا پچاس سفے کا ہوگا جتنی بڑی کمپنی ہوگی اتنی بڑی پرابلم ہوگی تب اس کا حل کیا ہے اس بارے میں سوچنا ضروری دوسری طرف یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پتا چل جائے گا کہ جی الف بے پچاس لوگوں سے یہ اتنے پیسے یہ ہر ایک نے اتنے اتنے پیسے مجھ کو دینے وہ پھر میں کسی کاغذ پہ لکھوں گا پھر میں اس ان ساری فگرز کا کو ایڈ کروں گا اور پھر مجھے یہ پتا چلے گا کہ ٹوٹل مجھے پیسہ کسی نے کتنا دینا ہے اسی طریقے سے کریڈیٹرز کی بات کہ جی میں نے کتنے پیسے دینے لوگوں کو یہ میں کیسے پتا کروں گا تو بجائے اس کے کہ ہم لیجر مین لیجر کے اندر جرنل لیجر کے اندر جو ہے وہ یہ سینکڑوں اکاؤنٹس کھولتے رہے ڈیٹرز اور کریڈیٹرز اور سب کے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جنرل لیجر کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں ڈیٹرز کا اور ایک ہی اکاؤنٹ کھولتے ہیں کریڈیٹرز کا یہ جو دو اکاؤنٹس ڈیٹر اور کریڈیٹر کا علیحدہ علیحدہ ان کو ہم کہتے ہیں کنٹرول اکاؤنٹ کس چیز کا کنٹرول کنٹرول اکاؤنٹ کنٹرول کر رہا ہے وہ تمام سینکڑوں ڈیٹرز جو ہیں جن کے ساتھ مختلف قسم کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں جن کے مختلف بیلنسز ہیں ان تمام بیلنسز کا ایک نچوڑ ہے ایک سمری ہے ایک ایک کنسائز ٹوٹل ہے کنٹرول اکاؤنٹ اور یہ جو دوسرا ریکارڈ ڈیٹیل کا ریکارڈ رکھا جائے گا اس کا آپس میں میچ کرنا بہت ضروری ہے کہ کنٹرول میں کوئی ایسی فگر نہیں ہونی چاہیے کہ جو ڈیٹیلڈ حساب کتاب میں نہیں ہے تو یہ جو جنرل نظر میں ہم اکاؤنٹ کھولیں گے ڈیٹرز کا اور کریڈیٹرز کا وہ کہلائے گا کنٹرول اکاؤنٹ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انڈیویجل پارٹیز سے کیا کیا پیسہ وصول کرنا ہے یا دینا ہے اس کے لیے ہم علیحدہ ایک لیجر کھولتے ہیں یا ایک کتاب رکھتے ہیں ایک رجسٹر رکھتے ہیں جس کو ہم سبسڈیری لیجر کہتے ہیں وہ لیجر سبسڈیری ہوتا ہے مین لیجر کے جنرل لیجر کے اور اس کا مین لیجر کے جو دو اکاؤنٹس ہیں آپ کے ڈیٹرز کے اور کریڈیٹرز کے ان کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہوتا ہے آپ سبسڈیری لیجر جو ہے وہ آپ سٹاکس کے لیے بھی کھول سکتے ہیں اگر آپ بہت مختلف قسم کے را مٹیریلز خرید رہے ہیں خام مال خرید رہے ہیں تو آپ یہ شاید چاہیں کہ جی ہر خام مال کا علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ میرے پاس ہونا چاہیے اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے ویلیو کا کتنی قیمت کا اس سال میں کس کتنی دفعہ جو ہے وہ مال خریدا ہر ایک کا علیحدہ رہتا کا اکاؤنٹ تو مجموعی طور پہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ کے پاس اسٹاک ٹوٹل اتنا ہے لیکن ہر ایک کا آپ علیحدہ علیحدہ جاننا چاہیں گے جس وقت تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک علیحدہ سے کتاب رکھنی پڑے گی یہ چیز بھی اس بات پہ منحصر ہے کہ جی سائز آف دا بزنس کیا ہے تو کنٹرول اکاؤنٹس جو ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایٹ اے گلانس آپ کو ٹوٹل پوزیشن بتا دیتے ہیں کہ جی آج کے دن میں آپ کے اتنا پیسہ آپ نے کسی کو دینا ہے یا لینا ہے یا آپ کا ٹوٹل سٹاک جو ہے را مٹیریل کا ہر قسم کے را مٹیریل کا وہ یہ ہے تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سبسڈری لے جا رہے اس میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں جنرل لیجر مختلف مختصر رہ جاتا ہے اور تمام اکاؤنٹس جو ہیں ڈیٹیل ساری آپ کو موجود ہے آپ کے پاس سب موجود ہے یہ کام جو ہے یہ بہت آسان اب کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کے اندر تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے پرانے زمانے میں جبکہ کتابیں جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی تھیں وہاں پہ ہم پورے پورے ڈپارٹمنٹس دیکھتے تھے کہ جی پرچیز کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ سیلز کا لیجر لکھنے کا ڈپارٹمنٹ ہے بیس بیس تیس تیس آدمی بیٹھے ہوئے جن کا کام صرف یہ تھا کہ جو ان کے ڈیٹرز اور ہیں ان کا وہ حساب کتاب جو ہے وہ لکھتے رہتے تھے تو وہ چیز computerize accounting computerize software نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کیونکہ ہم اس کو اکاؤنٹس کو کنٹرول اکاؤنٹ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو سیکنڈری کوئی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کر کے ہم سبسڈری کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ جناب یہ تینوں ریفرنس آ گئے آپ کے پاس آپ جس وقت کوئی بھی انٹری کرتے ہیں وہ ان تینوں کوڈز کے لیے ہوتی ہے اور تینوں میں آٹومیٹکلی پوسٹ ہو جاتی ہے ٹائم بے تاشا بچ جاتا ہے تو وہ جو ایک فوج ہمیں بٹھانی پڑتی تھی کہ یہ جی لیجرز لکھنے کے لیے وہ اب نہیں بٹھانی پڑتی یہ سہولت پیدا ہو گئی اور آپ کے پاس ریزلٹس جو ہیں وہ جلدی ہے سو so, کنٹرول اکاؤنٹ پہ اگر ہم واپس آئے تو کنٹرول اکاؤنٹ کی بات یہ ہے کہ جی وہ آپ کو مجموعی طور پہ ڈیٹرز کریڈیٹرز یا اسٹاک کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور انڈیویجل جو کھاتا ہے انڈیویجل کسٹمر کا کھاتا جو ہے وہ آپ سبسڈری میں رکھتے ہیں وہ تمام انڈیویجل کو اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو اس کا ٹوٹل جو ہے وہ کنٹرول اکاؤنٹ کے ساتھ میچ کرنا چاہیے تو یہ کنٹرول اکاؤنٹس کی بات ہے اب اس مسئلے کو کنٹرول اکاؤنٹس کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں اور اس پہ مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ بہت ایک اہم سبجیکٹ ہے اور یہ ہم بیسکلی ڈیٹرز اور کریڈیٹرس کے حوالے سے بات کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی کنٹرول اکاؤنٹ ایک مجموعی پوزیشن جو ہے وہ پیش کرتا ہے اب اس کا ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ کے پاس دو لاکھ کے ڈیٹرز ہیں ٹوٹل دو لاکھ ڈیٹرز جو ہیں وہ بیس ہو سکتے ہیں وہ دو سو ہو سکتے ہیں وہ ساٹھ ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے ایک شروع کے لیکچر میں آپ کو ایک قصہ سنایا تھا ایک گوالے کا کہ جس کے پاس ایک بکری تھی اور چار اس سے دودھ خریدنے والے تھے اور پھر اس نے دوسری بکری خریدی اور وہ آٹھ ہو گئے اور خریدار جو اس کے آٹھ ہو گئے جب اس کے پاس تیسری بکری آئی تو وہ بارہ ہو گئے اور وہ بڑھتے گئے اور پھر اس نے ادھار پہ بھی چیز دینی شروع کر دی اور پھر ایک دفعہ مصیبت اس کو پرابلم آ گئی کہ جی اب کس سے کتنے پیسے اس کو لینے ہیں کیا اس نے ٹوٹل لینا ہے تو وہی اگر مثال آپ اگر یاد کریں تو اسی مثال سے آپ کو کنٹرول اکاؤنٹ کی افادیت بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ جناب بارہ بارہ سو ہزار دو سو جتنے بھی ڈیٹرز ہیں آپ کے یا جتنے بھی کریٹرز ہیں آپ کے ان سب کا حساب بھی کہیں لکھنا ہے اور مجموعی طور پہ بھی آپ کو پتا کرنا ہے کہ جناب کتنا پیسہ ان لوگوں سے وصول کرنا ہے سو اگر آپ کہتے کہ جی ہم نے اس مہینے جو ہے وہ پچاس لاکھ کی سیل کر دی پچاس لاکھ میں سے تیس لاکھ روپے جو ہے وہ کریڈٹ پہ کر دی اور باقی بیس لاکھ کیش پہ کر دی اب تیس لاکھ روپے کی سیل جو ہے وہ ایک آدمی کو کی یا وہ کئی لوگوں کو کی کئی لوگوں کو کی ہم نے کئی لوگوں کو کی تو چیز یہ ہے کہ ہر ایک سے کتنا کتنا پیسہ لینا ہے وہ انڈیویجل اکاؤنٹس بن جاتے ہیں ان تمام لوگوں کے ٹوٹل میں کیا لیا ٹوٹل میں ہم نے سیل کی اور جو ادھار پہ کی وہ تیس لاکھ روپے کی کی تو ٹوٹل فگر کنٹرول اکاؤنٹ کی تو تیس لاکھ روپے آ گئی اب یہ سال کے دوران کیا اس دوران لوگوں نے کچھ پیسے بھی دے دیے آپ کو کچھ مال واپس بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ سال کے آخر میں وہ تیس لاکھ کی جو کریڈٹ سیل تھی یا جو آپ نے سیل کی تھی ان لوگوں کو ادھار پہ اس کے اگینسٹ آپ کو دس لاکھ روپیہ حاصل بھی ہو گیا ملا بھی پندرہ لاکھ روپیہ ملا بیس لاکھ ملا ساڑھے سترہ لاکھ ملا جو بھی ملا تو پینتیس لاکھ کی آپ نے تیس لاکھ کی آپ نے سیل کی دس لاکھ بیس لاکھ جو بھی ہے پیسہ وہ آپ کو وصول ہوا لہذا آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی تو وہ بھی آپ اس میں کنٹرول اکاؤنٹ میں کریں گے مجموعی طور پہ پوزیشن دیکھنے کے لیے انڈیویجلس کے خاتے میں بھی کریں گے کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ہر ایک سے انڈیویجلی انفرادی طور پہ آپ نے کتنا پیسہ وصول کرنا ہے وہ بھی آپ نے انٹری کر دی اب ٹوٹل جو ہے کنٹرول کا وہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کو آپ کا میچ کرنا چاہیے تمام اس سبسڈری اکاؤنٹ کے ساتھ جب آپ ایک ایک ان انڈیویجل ایک ہر ایک فرد کا اکاؤنٹ جو ہے اس میں جو بیلنس موجود ہے اس کو جب آپ لکھیں گے کاغذ کے اوپر اس کا ٹوٹل کریں گے تو آپ کے پاس اس کا ٹوٹل جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے اس بیلنس کے جو کہ کنٹرول اکاؤنٹ میں آ رہا ہے کنٹرول اکاؤنٹ میں ٹوٹل پیمنٹس جو کی گئی ریسیو کی گئی جو ٹوٹل کریڈٹ پہ سیل کی گئی وہ دونوں فیگرز آ رہی ہیں اور بیلنس جو ہے اس کا آج کی ڈیٹ میں وہ آپ کے پاس ٹوٹل میں موجود ہے ہر انڈیویجل کے اکاؤنٹ میں آپ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ انٹری کر رہے ہیں پھر علیحدہ سے اس کا بیلنس نکال رہے ہیں اس بیلنس کو پھر بیٹھ کے ایڈ کر رہے ہیں اور چیک کیا ہے کہ جی اگر وہ انڈیویجل ٹوٹل جو ہے انڈیویجل کا ٹوٹل جو ہے وہ اگر میچ کر رہا ہے میرا کنٹرول اکاؤنٹ کے بیلنس سے تو میں نے اپنا حساب کتاب جو ہے وہ صحیح رکھا ہے اور کوئی میرے سے غلطی نہیں ہوئی ایک طرف یہ ہو گیا کہ جی مجھے مجموعی طور پہ بیلنس پتا چل گیا اور دوسری طرف میرے سارے انڈیویجل کھاتے دار جو ہیں ان کا حساب کتاب میرے پاس ہے دکان کی مثال لے لیجیے کونے پہ جو دکان ہے ہمارے آپ کے وہاں سے آپ بھی ادھار پہ لیتے ہیں میں بھی لیتا ہوں اور محلے کے پچاس لوگ جو ہیں وہ ادھار لیتے ہیں ہر ایک کا ایک علیحدہ کھاتا کھولا ہوا دکاندار نے اب وہ علیحدہ کھاتا تو یہ اسے بتا رہا ہے ہر ایک کا کہ جی اس نے نواز سے اتنے پیسے لینے اور رحیم سے اتنے لینے ہیں اور سمندر خان سے اتنے لینے اور فلانے سے اتنے لینے اور فلانے سے اتنے لینے مجموعی طور پہ جب اس کو پتا کرنا ہے تو وہ یا وہ پچاس کھاتے جو ہیں ہر ہر ایک کے کھاتا جو ہے اس کو وہ ایڈ کرے اور پھر وہ بتائے کہ جی ہاں اتنے پیسے آج کی ڈیٹ میں اس نے اتنے سارے لوگوں سے لینے یا وہ ایک کنٹرول اکاؤنٹ بھی کھول سکتا ہے کہ جی ادھار پہ میں نے اتنے کا ٹوٹل مال بیچا وہ میں اس میں نوٹ کر لوں اتنے کا پیمنٹس مجھ کو ملی بیلنس اتنا رہ گیا یہ میں نے ٹوٹل پیسہ ادھار پہ میں نے لوگوں لوگوں کو سے لینا ہے وہ کون لوگ ہیں ان کے پھر انڈیویجل کھاتے جو ہیں وہ آپ اس کے پاس موجود ہیں وہاں سے پتا کر سکتا ہے جہاں تک ڈبل انٹری بک کیپنگ کا تعلق ہے تو ڈبل اور جہاں پہ کنٹرول اکاؤنٹ اس طریقے سے جنرل لیجر میں کھولے گئے ہیں اور سبسڈری اکاؤنٹس بھی ہیں یا سبسڈری لیجر ہے ایک علیحدہ سے تو وہاں پہ ڈبل انٹری بک کیپنگ کے تحت جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ یا ڈبل انٹری تو کنٹرول اکاؤنٹ اور کسی دوسرے اکاؤنٹ کے درمیان ہوگی چاہے وہ کیش اینڈ بینک کا ہے یا ایکسپنس کا ہے یا جو بھی ہے یا اسٹاک کا ہے دوسری طرف اور یہ جو یہ جو سبسڈری اکاؤنٹس ہیں انڈیویجل اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر جو انٹریاں ہو رہی ہیں وہ ڈبل انٹری کا حصہ نہیں ہے سو ڈبل انٹری ہو رہی ہے صرف ان اکاؤنٹس کے درمیان جو کہ جنرل لیجر میں کھلے ہوئے ہیں سبسڈری اکاؤنٹس کے ساتھ ڈبل انٹری نہیں ہو رہی سبسڈری اکاؤنٹس اب ایک اضافی انفارمیشن ہے ہمارے پاس جس کی ضرورت ہے ہمیں اس لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ یا وہ ٹوٹل انفرادی جو اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہم نے لوگوں کے ان کو اگر ٹوٹل کریں یا ان کی جو ٹوٹل ٹرانزیکشن ہیں ان کا ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے کنٹرول اکاؤنٹ سے میچ کرنا چاہیے تو یہ ڈبل انٹری کا حصہ نہیں ہے یہ اس سے علیحدہ بات ہے ڈبل انٹری تو ہو رہی ہے کنٹرول اکاؤنٹ اور دوسرے اکاؤنٹ کے درمیان یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے اب کچھ آپ کے سامنے ہم نے اس وقت سلائڈ جو ہے اس میں بتایا ہے کہ جی مختلف قسم کی جو انٹریز ہوتی ہیں یعنی جب سیل ہوتی ہے کریڈٹ پہ سیل ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سیل ریٹرن ہوتی ہے تو وہ کیسے انٹر کی جاتی ہے چیک یا کیش ریسیو ہوتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول اکاؤنٹ کے حوالے سے کیسے اس کو لکھا جاتا ہے اور کلوزنگ بیلنس کیسے آتا ہے بیسکلی چیز یہ ہے اگر ڈیٹرز کے حوالے سے ہم بات کریں تو چیز یہ ہے کہ جی آپ نے فرض کر لیجئے لاکھ روپے کی سیل کی کریڈٹ پہ آپ نے جس وقت سیل کی آپ نے کریڈٹ سیل کا اکاؤنٹ کیا اور ڈیبٹ کیا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ اس بات سے ہمیں اس اسٹیج پہ کوئی دلچسپی نہیں کہ جی وہ لاکھ روپے کی کن کن لوگوں کو کتنی کتنی سیل ہوئی وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں آپ سبسڈری لیجر میں کر لیجئے سبسڈری رجسٹر میں کر لیجئے اس میں کر لیجیے کنٹرول اکاؤنٹ میں فگر آ گئی لاکھ روپے کی ڈیبٹ کر دیا آپ نے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ اب اس لاکھ روپے کے اگینسٹ آپ کو وصولی ہوئی اگلے مہینے کے اندر پچاس ہزار روپے کی ڈیبٹ آپ نے کیش بک کو کیا کریڈٹ آپ نے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو کیا پچاس ہزار روپے اس مہینے پھر سیل ہوئی کریڈٹ پہ وہ آپ نے مزید پچاس ہزار کی تو پھر ڈیبٹ ہوا کنٹرول اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گئے سیلز اکاؤنٹ آپ کے پاس کچھ مال واپس آ گیا سیلز ریٹرن ہو گئی واپس کر دی گئی پندرہ ہزار روپے کی وہ آپ نے سیلز ریٹرن جو ہے وہ آپ نے سیلز اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا آپ نے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا کیونکہ اب آپ کو وہ جو پندرہ ہزار روپے کا مال واپس آپ کے پاس آ گیا ہے وہ تو وصولی نہیں کرنی سو پندرہ ہزار روپیہ آپ نے کریڈٹ کر دیا کلوزنگ بیلنس آپ کے پاس آ گیا کہ صاحب یہ بیلنس ہے اس مہینے کے آخر میں تو کنٹرول اکاؤنٹ نے آپ کو ٹوٹل جو فگرز آپ نے اس میں ڈیبٹ کریڈٹ کیے اس سے بیلنس آپ کو بتا دیا کہ جی یہ ٹوٹل بیلنس ہے انفرادی اکاؤنٹس میں کیا ہوا اس کے لیے آپ کے پاس سبسڈری اکاؤنٹ ہے اس میں آپ لکھتے رہیے اس میں آپ ہر ایک کی ہر ایک فرد کی ہر ایک کمپنی کی علیحدہ علیحدہ پوزیشن بناتے رہیے وہ ساری پوزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری کا ٹوٹل آپ کے کنٹرول اکاؤنٹ کے ٹوٹل سے میچ کرنا چاہیے ڈسکاؤنٹ اگر آپ دیتے ہیں کسی کسٹمر کو ریبیٹ دیتے ہیں کسی چیز کا تو اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں آئے گا اور ڈسکاؤنٹ کا اکاؤنٹ یا ریبیٹ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جائے گا کیونکہ وہ آپ کا ایک خرچہ ہے اور جو آپ نے وصولی کرنی ہے وہ وصولی کم ہو جائے گی بائی اماؤنٹ آف ریبیٹ یا ڈسکاؤنٹ تو کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے اس کو آپ کریڈٹ کریں گے تو یہ تو ہو گئی بات <clears throat> مجموعی طور پہ کنٹرول اکاؤنٹس میں کون کون سی انٹریز آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے اب اگر ہم اسی حوالے سے پرچیز پرچیز پہ بھی اپلیکیشن کر دیں کسی اور سٹاکس پہ بھی کر دیں تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیش سیلز کی ایک بات ہوتی ہے کہ جی کیش سیل جو ہے وہ بھی کنٹرول اکاؤنٹ میں آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا کیا ہوگا بھائی وہ کسٹمرز جو مجھ سے کریڈٹ میں مال خرید رہے ہیں مال خریدتے ہیں ان کا تو اکاؤنٹ کھولا ہوا میں نے کیش پہ بھی میں ان کو سیل کر رہا ہوں تو کیا فرق ہوا بھائی ساری انٹری ادھر سے ہی پاس کر دیں کر سکتے آپ لیکن عام طور پہ کیش پہ جو سیل ہو رہی ہے جہاں پہ کہ کیش اسی وقت آپ کو مل رہا ہے اس کو آپ یہ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں سے نہیں کیونکہ ڈیٹر تو کریٹ ہی نہیں ہوا وہ تو سیل ہو گئی اور کیش فوری طور پہ ریسیو ہو گیا سو ڈیٹر کا تو تصور تب آتا ہے کہ جب آپ کسی کو ادھار پہ کوئی چیز بیچتے ہیں اس کو آپ ایک وقت دے دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پندرہ دن میں مہینے میں پچیس دن میں آپ یہ پیمنٹ کر دیجئے تو تب جو ہے وہ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے یا کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے وہ پلے میں آتا ہے ورنہ نہیں کیش سیلز جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں عام طور پہ جو ہے وہ نہیں شو کی جاتی یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے اب ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈیٹرز اکاؤنٹ کا ہمارے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ ہم کچھ بیلنسز ہمیں دیے گئے ہیں کچھ انفارمیشن دی گئی ہے اکتیس مئی کو ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ کلوزنگ بیلنس ڈیٹرز کا کیا ہے پہلی مئی کو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی اوپننگ بیلنس جو ہے وہ پچپن ہزار روپیہ ہے مئی کے مہینے میں کیا ٹرانزیکشنز ہوئی اس کی لسٹ ہمارے سامنے ہے کہ ٹوٹل کریڈٹ سیلز جو ہوئی ہماری اس کا ویلیو پینتالیس ہزار ہے جو ہمیں مال واپس آیا پہلے سیل ریکارڈ ہو گیا تھا لیکن وہ سیل واپس آ گئی کہ جی یہ ہمارے اسپیسیفکیشن کے حساب سے نہیں یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا کچھ ہے معاملہ وہ واپس کر دے رہا اس کا ویلیو جو ہے وہ آٹھ ہزار روپے سیل کے اگینسٹ جو چیک اور کیش ہمیں ریسیو ہوا ضروری نہیں کہ جو ادھار پہ لے رہا ہے وہ چیک کے ذریعے ہی پیمنٹ کرے وہ کیش میں بھی پیمنٹ کر سکتا ہے چالیس ہزار روپے کی وہ ہمیں وصولیاں ہوئی اور ڈسکاؤنٹ اس کے علاوہ ہم نے جو لوگ اپنے کسٹمرز کو دیا وہ پینتالیس سو روپے کا تو یہ تمام ٹرانزیکشنز تھی اوپننگ بیلنس پہلی مئی کو جو ہے وہ پچپن ہزار روپے تھا اب ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ کلوزنگ ڈیٹرز کیا ہے کلوزنگ بیلنس کیا ہے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں تو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو دیکھ لیتے ہیں اوپننگ بیلنس جو کہ ڈیبٹ سائٹ پہ آئے گا کیونکہ ڈیٹرز ایک ایسٹ ہے اور ایسٹس جو ہیں ان کے بیلنسز ہمیشہ ڈیبٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں وہ اوپننگ بیلنس پچپن ہزار کا پہلی مئی کو ڈیبٹ سائٹ پہ آ گیا اس مہینے کے اندر جو ٹوٹل آپ نے کریڈٹ کی سیلز کیے وہ آپ نے پینتالیس ہزار روپے کی کی سیلز اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ کیا ڈیٹرز اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ کر دیا پینتالیس ہزار روپے سے مہینے کے دوران آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو سیلز ہوئی تھیں ان میں سے آٹھ ہزار روپے کی سیلز واپس ہو گئی اب آپ نے ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو آٹھ ہزار روپے سے کریڈٹ کیا سیلز کے اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ کر دیا آٹھ ہزار روپے سے آپ کو وصولی ہوئی کیش اور چیک کے ذریعے چالیس ہزار روپے کی اس پورے ماہ میں وہ آپ نے کیش یا بینک کو ڈیبٹ کیا اور ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا ڈسکاؤنٹس آپ نے دیے پینتالیس سو روپے کے اسی ماہ میں آپ نے ڈیٹرز کو پھر ریڈیوس کیا کیونکہ وہ پینتالیس سو روپے کے ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈیٹرز کو ہی دیے گئے سو آپ نے ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا اور جو ایکسپینس اکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹس کا اس کو ڈیبٹ کر دیا اب دونوں سائڈوں کو ایڈ کر لیجئے ڈیبٹ سائٹ کا ٹوٹل لاکھ روپے ہے کریڈٹ کا ٹوٹل باون ہزار پانچ سو ہے بیلنسنگ فگر جو کہ کریڈٹ سائٹ پہ لکھی گئی ہے اور ڈینوٹ کرتی ہے ڈیٹرز کا کلوزنگ بیلنس جو کہ ڈیبٹ سائٹ پہ اگلے مہینے کیری فارورڈ ہوگا وہ ہے سینتالیس ہزار پانچ سو روپے اور اس طریقے سے آپ نے یہ کنٹرول اکاؤنٹ مہینے کا لکھ لیا ٹوٹل فگرز لکھی آپ نے یہ نہیں لکھا کہ الف کو یہ سیل ہوئی بے سے یہ پیسے آئے فلانے کو اتنا ڈسکاؤنٹ دیا آپ نے ٹوٹل فگرز لکھے انڈیویجلس انفرادی طور پہ جو جو کسی کے ساتھ ٹرانزیکشن ہوئی وہ آپ نے سبسڈری اکاؤنٹ کے اندر یا سبسڈری لیجر کے اندر لکھے تو یوں آپ نے یہ ڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے وہ لکھ لیا اب اسی طریقے سے آپ کے لیے ایک کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کی یہ ایک ایسا کوشچن ہے اس کو آپ کیجئے انفارمیشن آپ کے سامنے ہے اپریل فرسٹ کو opening balance creditors control account میں چوتالیس ہزار پانچ سو تھا آپ نے اس مہینے جو کریڈٹ پہ پرچیز کیے وہ بتیس ہزار کے کیے آپ نے جو پرچیز واپس کیے وہ چھ ہزار دو سو کے تھے چیک اور کیش کے ذریعے جو پیمنٹ کیا آپ نے وہ اٹھائیس ہزار آٹھ سو کی تھی اور جو ڈسکاؤنٹ آپ کو آپ کے سپلائرز نے دیے وہ ڈھائی ہزار کے تھے تو یہ انفارمیشن ہے آپ کے پاس آپ اس سے جو ہے وہ کریڈٹرز کنٹرول اکاؤنٹ لکھیے صرف اتنا بتا دوں کہ یہ اکاؤنٹ بھی اسی طریقے سے لکھا جائے گا جس طریقے سے ابھی ہم نے ڈیٹرز کا اکاؤنٹ لکھا سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ بالکل ویسے ہی لکھا جائے گا اس کا جواب آپ دیجیے شکریہ